بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا الزام حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ پر ایک الزام یہ لگایا گیا ہے کہ وہ حضرات انبیاء کرم علیہ مسلط وسلام پر اعمال میں امتیوں کو مساوی بلکہ بڑا ہوا بتلاتے ہیں اور یہ خالص توہین ہے جس سے ان کی تکفیر ہونی چاہیے بلکہ بلا اپیل ان کو دو زخ کی گہرائی میں ڈالا جائے گا معذمہ چنانچہ مودی عمر صاحب تحذیر الناس کی آنے والی عبارت اور ان نبی اولا بن من انفسهم الیہ لکھ کر آگے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمام عالم کی جانوں کے مقابلے میں اللہ تعالی تمام عالمیان کی جانوں کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولا فرماوے اور تم اپنی جانوں کے اعمال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے برتر سمجھو کیا دیوبندی فرقہ کو قرآنی تعلیم کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا یہی اثر ہے یہ اپنے آقا سے غلام کو اعمال میں بالا سمجھتے ہو الا انقاض یعنی اور بھی عبارت ہے مولی عمر کی آخر میں یہ ہے عورتوں میں سید الانبیاء اصالت کل فخر کل فل کل پر بڑا کہلانے سے خبر نہیں اللہ تعالی تمہارے متبعین کو بمع تمہارے کون سے قاری جہنم میں بلا اپیل داخل فرمائے گا مقیاس حنفیت صف دو سو دس یعنی مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی عبارت کا مطلب ان کے ذہن کے مطابق یہ بنتا ہے کہ امت کے اعمال نبی کے اعمال کے مساوی ہیں بلکہ اس سے بھی بڑے ہوئے ہیں چونکہ یہ آیت قرآنی النبی اولا بالمؤمنین کے خلاف ہے تو لہٰذا مولانا اس عبارت کی وجہ سے خود مولانا اور ان کے متبعین دیوبندی دو کے کون سے کھڈے میں جا کے گریں گے جہاں کوئی اپیل بھی نہیں چلے گی یہ مطلب یہ مطلب سمجھ میں آ گیا اچھا الجواب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی بعض عبارتیں با حوالہ نقل کر دیں تاکہ حقیقت واضح ہو جائے نمبر ایک الغرض کمالات ضوی العقول کل دو کمالوں میں منحصر ہیں کمالات ضوی العقول کل دو کمالوں میں منحصر ہیں ایک کمال علمی دوسرا کمال عملی اور بنا امدہ کل انہی دو باتوں پر ہے اور بنا امدہ یعنی کسی کی تعریف کی بنیاد انہی دو باتوں ہے پر ہے کمال علمی اور کمال عملی پر چنانچہ کلام اللہ میں چار فرقوں کی تعریف کرتے ہیں نبیین اور صدیقین اور شہدا اور صادقین جن میں سے انبیاء اور صدیقین کا کمال تو کمال علمی ہے اور شہدا اور صادقین کا کمال کمال عملی ہے انبیاء کو تو منبع علوم اور فاعل اور صدیقین کو مجمع العلوم اور قابل سمجھتے ہیں کیا مطلب کہ انبیاء تو علوم کے چشمے ہیں علم وہیں سے نکلتے ہیں اور دوسروں کو صدیق بنانے میں ان کا کردار ہے اس اعتبار سے وہ فاعل ہیں اور صدیق جو ہیں وہ انبیاء کے علوم کو جمع کرتے ہیں اور ان میں یہ قابلیت ہوتی ہے کہ انبیاء کے علوم کو حاصل کریں اور شہداء کو منبع العمل اور فاعل اور صالحین کو مجمع العمل اور قابل شہداء جو ہیں یہ علم کے چشمے ہیں یہ عمل کے چشمے ہیں اور ان سے عمل کا چشمہ بہتا ہے صالحین کی طرف اور صالحین جو ہیں وہ اس عمل کو جمع کرتے ہیں تو شہدا صالحین کو صالح بناتے ہیں اس اعتبار سے یہ فاعل ہوئے اور صادقین اس عمل کو حاصل کرتے ہیں اس اعتبار سے ان میں اس کی قابلیت ہو گئی یہ ہے اس کا مطلب اچھا مشکل عبارت ہے خیال فرمائیے دلیل اس دعویٰ کی یہ ہے کہ انبیاء اپنی عمر سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں اور اگر قوت عمل اور ہمت میں انبیاء امتوں امتیوں سے زیادہ بھی ہوں تو یہ معنی ہوئے کہ مقام شہادت اور وصف شہادت بھی ان کو حاصل ہے مگر کوئی ملقب ہوتا ہے تو اپنے اوصاف غالبہ کے ساتھ ملقب ہوتا ہے مرزا جان جانان صاحب رحمہ اللہ اور شاہ غلام علی صاحب رحم اللہ اور شاہ ولی اللہ صاحب رحم اللہ اور شاہ عبدالعلیٰ صاحب رحمہ اللہ چاروں صاحب جامع جامع البین الفقر والعمل تھے چاروں صاحب جامع البین الفقر والعمل تھے پر مرزا صاحب اور شاہ غلام علی صاحب تو فقیری میں مشہور ہوئے اور شاہ ولی اللہ صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب علم میں شاہ عب شاہب اللہ صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب علم میں مشہور ہوئے وجہ ان کی یہی ہوئی کہ ان کے علم پر ان کی فقیری غالب تھی اور ان کی فقیری پر ان کا علم غالب تھا اگرچہ ان کے علم سے ان کا علم یا ان کی فقیری سے ان کی فقیری کم نہ ہو سو انبیاء میں علم عمل سے غالب ہوتا ہے اگرچہ ان کا عمل اور ہمت اور قوت اوروں کے عمل اور ہمت اور قوت سے غالب ہو بہرحال انبیاء علم میں اور ان سے ممتاز ہوتے ہیں یہ ہے پوری عبارت تحذیر الناس صفحہ نمبر چار اور پانچ کی مطلب کیا ہوا کہ فضیلت کی بنیاد دو چیزیں ہیں ایک ہے علم اور ایک ہے عمل اور ان میں سے بنیادی جو اصل فضیلت کی چیزیں ہیں وہ علم ہے اسی وجہ سے انبیاء کو علم میں منبع ہونے کی وجہ سے سب پر فضیلت حاصل ہے اور صدیقین کو بوجہ مجموع ہونے کے سب باقی سب پر فضیلت حاصل ہے اور عمل جو ہے یہ شہداء اور صالحین میں پایا جاتا ہے تو شہداء کو بوجہ منبع ہونے کے صالحین پر فضیلت حاصل ہے اور صالحین کو بوجہ مجمع ہونے کے باقی امت پر فضیلت حاصل ہے تو چونکہ بنیاد اصل دار و مدار جو ہے وہ علم پر ٹہرا تو اگر کسی امتی کا عمل اگر کسی امتی کا عمل کسی نبی کے برابر ہو بھی جائے تو بھی اس نبی کی فضیلت تک وہ نہیں پہنچ سکتا اس لیے کہ نبی کی جو بنیادی فضیلت ہے وہ علم ہے وہ اس میں امتی سے بڑا ہوا ہے اگر یہ بھی اگر کی بات ہے ورنہ حقیقت کیا ہے کہ امتی سے وہ علم اور عمل دونوں میں بڑا ہوا ہے پھر آگے انہوں نے خود وضاحت کر دی کہ مرزا مظہر جان جانان اور شاہ غلام علی صاحب یہ آپس میں شیخ اور خلیفہ ہیں نقش بندی سلسلے کے ہیں اور شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب یہ باپ بیٹے ہیں یہ کیا ہیں باپ بیٹے ہیں اور شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے والد کے جانشین ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ چاروں بزرگ ایک ہی زمانے کے ہیں تقریباً یہ چاروں بزرگ تقریباً ایک زمانے کے انیس بیس کا فرق ہے تو اب ان چاروں بزرگوں میں سے ہر ایک عالم بھی تھا اور ہر ایک عامل بھی تھا لیکن مرزا مظہر جان جانا اور شاہ غلام علی صاحب جو ہیں ان کی شہرت فقر میں اور عمل میں زیادہ ہوئی حالانکہ یہ عالم بھی تھے اور شاہ ولی اللہ صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب جو ہیں یہ فقیر بھی تھے لیکن ان کی شہرت علم میں زیادہ ہوئی تو اب ان کی شہرت کے زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو صفت ان انسان میں زیادہ پائی جاتی ہے وہ اس صفت کے اعتبار سے زیادہ مشہور ہو جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری صفت اس میں پائی نہیں جاتی یہ بات پوری سمجھ میں آ گئی نمبر دو یہ تو پہلی عبارت ہو گئی یہ پہلی عبارت ہو گئی دوسری عبارت خود انبیاء کرام علیہ مسلاط و سلام کو دیکھو امتی بسا اوقات مجاہدہ ریاضت میں ان سے بڑے ہوئے نظر آتے ہیں مگر مرتبہ میں انبیاء کے برابر نہیں ہو سکتے وجہ اس کی وجہ شرف علم و تعلیم اور کیا ہے اصغرض بوجہ علم و تعلیم ہی انبیاء امتیوں سے ممتاز ہوتے ہیں بوجہ عبادت و ریاضت ممتاز نہیں ہوتے مگر جب یہ ہے تو پھر علم عمل سے بھی ضرور افضل ہوگا اس لیے معجزات علمیہ معجزات عملی سے کہیں زیادہ افضل و بہتر ہوں گے کہیں زیادہ ہوں گے اور بیچ میں مولانا نے وضاحت لکھا ہے کہ افضل و بہتر ہوں گے حجت الاسلام صفحہ نمبر اٹھائیس کی یہ عبارت ہے اور یہ اب ظاہر ہے کہ جتنے مجاہد بھوک پیاس اور روزوں وغیرہ کے جنید بغدادی نے یا شبزی نے یا دوسرے اکابر نے کیے ہیں تو کیا صحابہ یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کیا نہیں لیکن جو مقام ان حضرات کا ہے ان صوفیہ کا تو نہیں ہو سکتا اور یہ سیدھی ساری بات ہے اچھا یا یہ دوسری بارت ہو گئی یعنی مثلا قرآن کریم کے جوامع القدم اور اخبار غیب کے علمی معجزات یدی بیزا عصا اور اس قسم کے دیگر حصی معجزات سے بس ضرور اعلیٰ اور افضل اور بہتر ہی ہوں گے کیونکہ علم کو عمل پر یقیناً برتری اور فوقیت حاصل ہے یہ دوسری عبارت ہو گئی تیسری عبارت مگر جیسے اعمال میں فیما بین بنی آدم تفاوت زمین و آسمان ہے کسی کا دس گنا اجر ہے کسی کا سات سو گنا کسی کا اس سے بھی زیادہ ایسے ہی اصحاب عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ اصحاب اعمال کی فضیلت بوجہ اعمال ہے جتنا ان میں تفاوت اتنا ان میں یہ آب حیات کی عبارت ہے صفحہ ایک سو بیاسی نمبر چار علاوہ بری ما بہل امتیاز حضرات انبیاء علیہ السلام و امم میں و امم علم و جہل ہوتا ہے عمل و عدم عمل نہیں ہوتا ظاہر اعمال میں اکثر امتی انبیاء سے برابر ہو جاتے ہیں بلکہ بہت سے امتی بڑھ جاتے ہیں چنانچہ انبیاء علیہ السلام کی عبادات اور مجاہدین امت کے مجاہدات کے موازنہ سے یہ بات واضح ہے اور فرق باتیں اعنی تفاوت اخلاص کے لیے بڑا سبب معرفت ذات و صفات و عواقب عبادات و سیئات ہوتی ہے جس کا ماں حاصل وہی کمال علم ہے عبارت سر سے اوپر گزرے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ظاہری اعمال جو ہیں ان میں کبھی کبھی امتی بڑھ جاتے ہیں اور یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو جٹلایا نہیں جا سکتا اب مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جتنی عبارت کرتے تھے یقیناً میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اتنی عبارت حضرت عمر نے نہیں کی ہوگی جتنی عبارت حضرت علی نے کی ہے میرے اندازے کے مطابق اتنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہوگی عبادت اور مجاہدہ ان لوگوں کا زیادہ ہے لیکن چونکہ اصل بنیاد جو ہے وہ علم اور اخلاص ہے تو اس میں انبیاء سب سے بڑھ کر ہیں تو نبی کا تھوڑا عمل زیادہ اجر کا سبب ہوتا ہے نبی کا زیادہ تھوڑا عمل جو ہے وہ کس کا سبب ہوتا ہے زیادہ اجر کا سبب ہوتا ہے تو ایک آدمی اگر ایک منٹ کام کرے اور اس میں وہ ہزاروں نیکیاں کمائے اور دوسرا آدمی پورا مہینہ کام کر کے اتنی نیکیاں نہ کما سکے اس لیے کہ بنیاد فضیلہ جو ہے اخلاص اور علم پر ہے تو یہی بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں اچھا، یہ چوتھی عبارت ہوگی نمبر پانچ القصہ کماد آمدی کماد محمدی ایسا لاسانی ہے کہ بجز اہل تعصب اور سوائے جاہلانی کم فہم اور کوئی اس کا منکر نہیں ہو سکتا اب سمجھ میں آ گئی کہ بریلوی کیوں منکر ہیں کہ یہ جاہلان کم فہم ہے جب جب کمال علمی اور کمال عملی دونوں میں آپ یکتا نکلے تو پھر آپ خاتم نہ ہوں گے تو اور کون ہوگا یعنی علم کے اعتبار سے بھی آپ کامل اور عمل کے اعتبار سے بھی آپ کامل تو پھر اگر آپ خاتم نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا یہ عبارت قبلہ نما کی ہے صفحہ نمبر سڑسٹھ بات دراصل یہ ہے کہ اعمال کا تفاوت باطنی اخلاص سے پیدا ہوتا ہے جس کا جس قدر اخلاص ہوگا اسی قدر اس کے اعمال کا مرتبہ اونچا ہوگا سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ متوفع سن چوہتر ہجری سے روایت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی امت کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو برا مت کہو کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص اہد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے تو صحابہ میں سے کسی کے مد یعنی جو ساڑھے تین سیر کا ایک سا ہوتا ہے اور ایک سا میں چار مد ہوتے ہیں اس لحاظ سے تقریباً چودہ چھٹانگ کا ایک مد ہوا ٹھیک ہے ایک مد اور آدھے مد کو نہیں پہنچ سکتا یعنی صدقہ کی قبیل سے بعد کا آنے والا اگر پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور ایک صحابی ایک مد خرچ کرے تو بعد کے آنے والے آدمی کا یہ خرچہ اس صحابی کے اس مد کے خرچے کے برابر ثواب کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا ظاہری طور پر تو زیادہ چیز کس نے خرچ کی بعد والے نے خرچ کی اچھا یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری کی ہے صفحہ نمبر پانچ سو اٹھارہ اور صحیح مسلم کی ہے اچھا، صحیح بخاری جلد اول صفحہ پانچ سو اٹھارہ صحیح مسلم جن نمبر دو صفحہ تین سو دس مشکات جن نمبر دو صفحہ پانچ سو ترپن اور روایت مسلم میں ایک لفظ جو ہے لدی نفسی بھی ہے اور اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو اخلاص الضاحیت اور قلبی کیفیت جس سے اعمال کا وزن بڑھتا ہے حضرات صحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو حاصل تھی وہ امت میں سے اور کس کو حاصل ہے اور جب امتی اور امتی کے اعمال کا یہ تفاوت ہے دو امتیوں کے اعمال کا یہ تفاوت ہے تو پھر امتی اور نبی کے عمل میں کیا فرق اور تفاوت ہوگا اور پھر نبی بھی صرف نبی نہ ہو بلکہ نبی الانبیاء اور امام الرسول ہو اعلیٰ جمی علم والسلام اور اس فرق و تفاوت کا اندازہ بغیر خالق کائنات کے اور کس کو ہو سکتا ہے اور جب اعمال و اعمال کا یہ فرق ہے تو اصحاب اعمال کا فرق کیوں نہ ہوگا جب ایک کا عمل دوسرے کے عمل سے بڑا ہوا ہے تو جس کا وہ عمل ہے وہ دوسرے سے کیوں بڑا ہوا نہیں ہوگا اور خود حضرت نانوتوی رحم اللہ کی عبارتیں اس فرق کو نمایاں کرتی ہیں چنانچہ ایک مقام پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعدد ازواج کے جائز ہونے پر بحث کرتے ہوئے عقدی دلائل بیان کرتے ہوئے جی بھی لکھتے ہیں کہ تو پھر امید مساوات مابین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور مابئی مؤمنات بن جملہ ازغاس سے اخلام اور خیال واحیات سے یعنی امتیوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر سمجھنا مساوات میں یعنی مساوات کا تصور ان دونوں میں کرنا یہ کیا ہے یہ ازغا سے اخلاق ہے اور واحیات ہے اور وہم ہے اور فضول خیال ہے آب حیات صفحہ ایک سو چوراسی اور غالباً مولانا روم علیہ الرحمٰ نے ایسی ایسے ہی موقع کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ گر فرقی نہ کونی زندگی اگر لوگوں کے فرق مراتب کا خیال نہیں رکھو گے تو زندگی بن جاؤ گے ہاں حجت الاسلام حضرت مولانا نانوتوی رحم اللہ نے اس علمی عبارت میں عالمانہ اور محققانہ انداز میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ظاہر اعمال میں اکثر امتی امبیاز کے برابر ہو جاتے ہیں بلکہ بہت سے امتی مجاہدہ میں بڑھ جاتے ہیں اگر کسی کو اس بارے میں تردد ہو تو ذیل میں اس کی ضروری تشریح ملاحظہ فرمائے روایات سے ثابت ہے کہ دن رات کی پانچ نمازیں شب معراج میں فرض ہوئی ہیں اور معراج راجی قول کی بنا پر نبوت کے گیارہویں سال ہوئی تو اس لحاظ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً تیرہ سال ہی فرض نمازیں پڑھی اور پڑھائیں حالانکہ اس دور انحطاط میں بھی ایسے لوگ ہیں جو پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال سے باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں یہ بالکل سیدھی ساری بات ہے تو اس لحاظ سے بظاہر یہ امتی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے کہ آپ نے کتنے سال نمازیں پڑھی اور پڑھائی تیرہ سال اور یہ امتی کتنے سال پچاس سال ساٹھ سال سو سال اس طرح کی پڑھتے پڑھاتے نہیں تو ایک امتی کی نمازیں زیادہ ہو گئی یا نہیں ہوئی عمل کے لحاظ سے تو پھر یہ امتی اس کو کیا کہا جائے گا تو اس لحاظ سے بظاہر یہ امتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کے مقابلے میں ساری امت کی ساری نمازیں اپنی باطنی اور عملی کیفیت کے لحاظ سے تقابل اور توازن میں پیش ہو سکتی ہے کیونکہ جو قلبی مشاہدہ اور اخلاص آپ کو حاصل تھا جس سے حقیقت میں اعمال کا وزن بڑھتا ہے وہ اور کس کو حاصل ہو سکتا ہے اور اس مقام میں بجز اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے چی نسبت خاکرہ کرا پاک نمبر دو جمعہ کی نماز کی فرضیت صحیح قول کے مطابق سن ایک ہجری میں ہوئی تھی کب ہوئی تھی سن ایک ہجری میں ملاحظہ ہو تاریخ والملوک صفحہ نمبر تیرہ سو چھپن اس اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً دس سال جمعہ کی نماز پڑھی اور پڑھائی کتنے سال دس سال اور اس وقت بھی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان ایسے ضرور موجود ہیں جنہوں نے اگر اور نمازیں اگر نے بھی پڑھی ہوں لیکن وہ جمعہ خان ضرور ہوتے ہیں جمعہ خان جانتے ہو اختر خان جمعہ خان جو جمعہ کی نماز پڑھے وہ جمعہ خان ہے جو عید کی نماز پڑھے وہ کیا ہے اختر خان ہے اور جو جنازہ کی نماز پڑھے وہ جنازہ خان ہے لیکن بظاہر جتنا آزار سے آزاد انسان ہو تو اس زمانے میں بھی وہ جمعہ اور عید وغیرہ کا اہتمام کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے باقی نمازیں پڑھے یا نہ پڑھے لیکن جمعہ میں لوگ اس سے تو مزید بھر جاتی ہے میں تو کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً دس سال جمعہ کی نماز پڑھی اور اس وقت بھی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان ایسے ضرور موجود ہیں جنہوں نے اگر اور نمازیں نہ پڑھی ہوں جمعہ تو انشاءاللہ ضرور بالالتزام پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال سے وہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں اب بظاہر دس سال کی نماز جمعہ سے پچاس ساٹھ سال کی نماز جمعہ یقیناً زیادہ اور تعداد میں بڑی ہوئی ہے مگر اپنے باطنی اثر اور وزن کے لحاظ سے احمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی نماز جمعہ تمام امت کی جمعہ کی سب نمازوں پر بھاری ہے نمبر تین رمضان شریف کے روزے سن دو ہجری میں فرض ہوئے ہیں کب فرض ہوئے ہیں سن دو ہجری میں اور اسی سال عیدین کی نماز کا حکم نازل ہوا یعنی سن دو میں اس انداز سے احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نو سال رمضان کے روزے رکھے اور نو ہی سال عیدین کی نماز پڑھی مگر اس وقت بھی بے شمار ایسے مسلمان موجود ہیں جو چالیس چالیس پچاس پچاس سال سے باقاعدگی سے روزے بھی رکھتے ہیں اور عیدین کی نمازیں بھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں لیکن ان کے ان روزوں اور عیدین کی سالہ سال نمازوں کا عامر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں اور صدارتی عیدین سے کیا تقابل بظاہر تو امتی عمل میں بڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں مگر آپ کے ساتھ توازن کا کیا معنی نمبر چار فرضیت حج کے بعد آحر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی دفعہ حج کیا ہے جب حج فرض ہوا ہے تو اس سال آپ نے حضرت ابوبکر عنہ کو بھیجا تو خود نہیں گئے اور اس کے اگلے سال صرف ایک ہی دفعہ آپ نے فرضیت حج کے بعد حج کیا ہے جیسا کہ احادیث میں اس کی تصریح موجود ہے لیکن اس وقت بھی اسلامی ممالک میں ایسے بے شمار مسلمان موجود ہیں جنہوں نے تیس تیس اور چالیس چالیس سے زیادہ حج کیے ہیں اب کیا ان کے ایک سے زائد حجوں کا محض اس لیے انکار کر دیا جائے کہ اس سے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل میں پڑ رہے ہیں کون احمق اس کا انکار کر سکتا ہے بظاہر دیگر اعمال کی طرح اس عمل میں بھی امتی بڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں لیکن اپنے باطنی اخلاص میں ان کے اس نیک اور صالح عمل کو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول اور ضروری عمل سے کیا نسبت اسی طرح آپ زکوٰۃ اور دیگر بے شمار عبادات کا اندازہ لگا لیں جو نزول قرآن کریم اور ورود حدیث شریف کے بعد فرض ہوئے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کیا آپ نے تو ان پر صرف چند سال ہی عمل کیا جبکہ آپ کی امت کے بہت سے حضرات اس اس پر نصف صدی صدی یعنی آدھی بلکہ سے بھی بھی زیادہ عرصہ تک عمل کرتے کرتے رہے اور اب ہیں کہاں تک اس کا تذکرہ کیا جائے ہر سمجھدار آدمی اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ظاہری طور پر اعمال میں یہ امتی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں پر اندرونی کیفیت اور اخلاص میں کیا موازنہ ہو سکتا ہے اس مسئلے کی قدر مفسود بحث ہم نے اپنے رسالہ بانی دارالح میں کر دی ہے اس کو وہاں ملاحظہ کیا جائے اچھا الحاصل حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحم اللہ کی اس عبارت سے اہل بدعت جو غلط معنی اور پہلو کشید کرتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے حضرت نانوی علیہ رحمہ اور ان کے خدام کو بلا وجہ کوستے ہیں یہ سب ان کے اپنے نارسا ذہن اور خام عقد کی پیداوار اور عوام کو بھڑکانے کا ایک ناجائز حربہ ہے جس سے وہ محض اپنی حوث پوری کرتے ہیں حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوعی انسان کو احمد صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی مقدس متقی مہذب خلیق مخلص سنجیدہ کریم النفس رحم دل منصف اور امین تھے آپ کی عقل و فہم سب سے زیادہ آپ کا حوصلہ نہایت وسیع اور عزم و ثبات بہت مستحکم آپ کی ذات پاک اطاعت الہی اور حق پرستی کی بہترین مثال اور آپ کا وجود اطہر اخلاق فاضلہ اعمال صالحہ کا مکمل نمونہ تھا اور خسال کریمہ میں آپ سب لوگوں سے عرف و اعلیٰ تھے صبر و تحمل متانت سنجیدگی زہد و اتقاء شرم و حیا رضا و توکل سخاوت و شجاعت اور دیگر صفات حسنہ بدرجۂ غایت آپ میں موجود تھیں لیکن اگر آپ کی عمر مبارک سے کسی امتی کی عمر بڑھ جائے جس میں وہ ظاہری لحاظ سے نیکیاں زیادہ کر لے یا ریاضت و مجاہدہ میں بظاہر بڑا ہوا نظر آئے تو اس سے نہ تو آپ کے درجہ اور شان میں کوئی نقص آتا ہے اور نہ حقیقت میں امتی آپ سے بڑھ سکتا ہے اگر اس وجہ سے حجت الاسلام حضرت مولانا و رحمۃ اللہ علیہ مجرم ہیں کہ وہ بظاہر امتیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اعمال میں مساوی بلکہ بڑا ہوا بتلا رہے ہیں تو یہی جرم امام محمد ابن عمر فخر الدین راضی رحمہ اللہ سن چھ سو چھ ہجری نے بھی کیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں قد قدید و فد انتی بن ہوا عمر اجتهادا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کبیر بحوال المقام الحدیث صفحہ نمبر بہتر یعنی بلا شبہ ہم نے امت میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کی عمر اور عملی مشقت احمد رسلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑی ہوئی ہے ظاہر بات ہے کہ جب عمر زیادہ ہوگی تو نماز روزہ وغیرہ اعمال بھی زیادہ ہوں گے اب کیا حضرت امام راضی رحمہ اللہ کو اس جرم کی وجہ سے کافر قرار دیا جائے معاذ اللہ اگر وہ کافر نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے اسی کو کہتے ہیں ایک گناہ اس کی در شہر شما نیس گناہ یعنی یہ جی، ایسا گناہ ہے کہ جو تمہارے شہر میں بھی ہوتا ہے اگر تمہارے شہر کے لوگ اس کی وجہ سے مجرم نہیں تو پھر ہمیں کیوں گناہ گار کہا جائے یہ جی، بحث پوری ہو گئی یہ نقل سمجھ میں آ گئی ہے تو بالکل آسان ہے نا ہاں؟ اس میں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے